اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ